ابو معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا تو فرمایا ایک شخص کو اس کے رب نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں جتنا رہنا چاہے رہے اور جتنا کھانا چاہے کھا لے یا اپنے رب سے ملنے کو ترجیح دے تو اس نے اپنے رب سے ملنے کو پسند کیا وہ کہتے ہیں یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے تو صحابہ نے کہا کیا تمہیں اس بوڑھے کے رونے پر تعجب نہیں ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک بندے کا ذکر کیا کہ اس کے رب نے دو باتوں میں سے ایک کا اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے رب سے ملے تو اس نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ ہم اپنے باپ دادا اپنے مال سب کو آپ پر قربان کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو ابن ابی کہافہ سے بڑھ کر میرا حق صحبت ادا کرنے والا ہو اور میرے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والا ہو اگر میں کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابن ابی کہافہ کو دوست بناتا لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایمان کی دوستی موجود ہے یہ کلمہ آپ نے دو یا تین بار فرمایا پھر فرمایا تمہارا یہ ساتھی یعنی خود اللہ کا خلیل ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے